پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو چھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا